دیکھیے رسول صاحب کا دوسرا ہے وہ یہ ہے اصل مشن ہے دعوت اللہ اصل مشن ہے وہ ہمیشہ وہی کبھی رہے گا باقی جتنی چیزیں ہیں وہ مینجمنٹ کے قیام چل جائیں گی دعوت اللہ کام کرو بکر جو مرج کرو یہ جمع جانے کے خلاف چھٹی تھی جو اس نام کا دعوت دین اس میں کیا دکھا تھا انہوں نے دعوت ہجرت جہاد دو اسے ایسی پرستیں کرتے تھے کہ دعوت دو ہجرت کرو اس کا جہاد کرو اس کا حکومت کام کرو یہ بالکل اسلام سے کوئی تعلق اس نہیں اس میں کیا غلطی ہے دیکھیے کہ لوگوں نے تاریخ کو عقیدہ بنا دیا تاریخ کبھی عقیدہ نہیں ہو سکتی رسول صاحب دعوت دی وہاں کے لحاظ حجاز ہوگی پھر وہاں حالات کے لحاظ لات ہوا پھر وہاں حالات سے حکومت قائم ہوئی تو اس میں دیکھیے ریئل پارٹ رسولہ میں کا جو تھا وہ دعوت باقی ریئلٹی پارٹ تھے یعنی جیسے حالات معاملہ اب ہم انڈیا میں کام کریں امریکہ میں کام کریں بھی وہ نہیں چلے گا فارمولا کہ دعوت دو پھر ہجت کرو پھر جہاز کرو پھر بہت کرو ایسا نہیں نہیں صرف ہم دعوت دیں گے دعوت دیں گے دعوت دیں گے بقیہ چیزوں کو مرض کریں گے مرض کا مطلب کیا ہے ٹکراؤ کو اوائڈ کرنے کی اسٹیٹ کی افطار کرنا ورلڈ مینجمنٹ مرض کرنا یہی ہے کہ ٹکراؤ کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھنا اس دعوت اللہ کام جاری رہے without confrontation without violence without reaction یہ ہے اصول جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ do the work facing some problem جو پرابلم اس کا سو کہ دعوت لاکھ کا جو کام تھا وہ کنٹینیو رہے ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے جیسے ایک سمجھدار طالب علم نے پڑھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا تو اس کے سامنے کیا ہے پڑھتے پڑھتے پڑھتے ڈگری حاصل کرنا تاکہ اس کو جاب ملے تو اسکولنگ سے لے کر کے یونیورسٹی تک وہ کیا کرے گا سارا دھیان لگائے گا ایجوکیشن پر اور کوئی باتیں ہیں تو اس کو نظر انداز کرے گا اپنا وقت بچائے گا اپنی انرجی بچائے گا ٹکراؤ نہیں کرے گا تو ایک سمجھدار تعلیم کرتا ہے اپنی ایجوکیشن کو پورا کرنے کے لیے وہی دعوی کرتا ہے کہ دعوت اللہ کو اپنا گول بنا کر کے چلے گا پیسفل طریقے سے اور دوسرے جو بھی پرابلم آئیں گے کسی بھی طریقے سے چاہے وہ اسرائیل کا پرابلم ہو فلسطین کا پرابلم ہو کشمیر کا پرابلم ہو بوسنیا کا پرابلم ہو چیشنیا کا پرابلم ہو فلپائن کا پرابلم ہو ایسے امریکہ کا پرابلم ہو کوئی بھی پرابلم تو وہ پیسفل مینجمنٹ کرے گا اس کا یعنی managing peacefully doing the work without کہیں پیسفلی کہ دعوت کا کام اس طرح کرنا کہ بکتے سارے معاملات کو طریقے سے مائز کر دینا طریقے سے کر دینا اور پیسو ٹیکنال نے اتنا زیادہ اس میں کیا کعبہ جو ہے اس کی موجودہ جو اسٹرکچر ہے وہ کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے وہ کعبہ تو لمبا تھا ایسا اب ہے چوکو چوکو کہتے ہیں اسکوائر لمبے کہتے ہیں ریکٹینگل تو جو کعبہ بنا تھا وہ ریکٹینگل تھا اب جو کہا وہ اسکوئر ہے اب غور کیجیے کہ لیکن بلڈنگ اسکوائر بلڈنگ کیسے بنی وہ یہ ہوئی کہ مشکل جو تھے ان کے زمانے میں کعبہ کی عمارت دے گئی کسی وجہ سے تو جب دوبارہ بنایا انہوں نے تو کسی وجہ سے اس کو انہوں نے بنا دیا مربع اور ایک اس کا گرد چھوڑ دیا آج اس کا اس کو حکیم بایا تھا حکیم ہے تو یہ تو جو کورڈ ایریا ہے وہ کعبہ ہے جو اوپن ایریا ہے وہ حکیم ہے تو ہمیں حکیم نہیں تھا وہ تو کعبہ میں شامل تھا اتنے بڑے مسئلے کو ریزلٹ چڑھا دے کیونکہ خراب پیدا ہوتا جھگڑا ہوتا کہ نہیں نہیں وہی کعبہ رہے گا یہ بخاری موجود ہے روایت اس کو بلڈنگ کو دوبارہ ابراہیمی بنیاد پر نہیں بنایا کیونکہ جھگڑا ہو جائے گا کیونکہ دیکھی جو چیزیں بہت دن بیت جائے تو وہ سیکرڈ ہو گیا سیکرڈ تو کعبہ کا جو بلڈنگ دیکھتے دیکھتے وہ سیکرڈ ہو گئی تھی اور وہ بھول تھے کعبہ حضرت کیسا تھا تو اتنی بڑی سدا سرسم نے قربانی کی کہ کعبہ کو ویسے رہ دیا اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے تھے کہ گئے بعد کون اس کو اٹھائے گا اور دوبارہ اس کو بنائے گا یا تاریخ یہ بھی ہوا عبداللہ بن زبیر کو زمانے میں کعبہ پر کی حکومت ہو گئی کے دور میں تو انہوں نے کیا کیا کعبہ کو اٹھا کر کے اس کو وہی بنا دیا ان کی لڑائی ہوئی بلو وجہ سے خدا نے گورنر تھا حجاج تو اس میں عبداللہ زبیر مارے گئے اس کے بعد حجاج نے بیٹے کو اٹھا دیا اور پھر ویسی بنا گیا جو ان ساری باتوں کو اس بار رکھی کی ہوئی بس یہ چیز ہے جہاز جہاز حکومت حکومت حکومت جو اس میں قابلہ کہاں ہے یہ تو اسے ناقصہ ہے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اس میں ناقصہ پر ہیں اور اس میں قبل تفریح کر رہے ہیں کیسی عجیب بات ہے مکہ میں جب تھے وہاں پر لوگ ظلم کرتے تھے تو ہزمان جو ہے بہت طاقتور آدمی تھے ان کا ہم جہاد کریں گے ظلم بہت بڑھ گیا لوگ ہم جہاد کریں گے اس وقت صحابہ تعداد کام ہوتی تھی یعنی مکہ میں تھے مدینہ میں تھے آس پاس تھے سب کو ملا کر کے جہاز تو اسلام کا یا عمر انا قلیل یا عمر انا قلیل اے عمر ہم تھوڑے ہیں ہم لڑ کے جیت نہیں سکتے مجھے بتائیے یہ عمر شامل نہیں شامل یا عمر انا قلیل it's also part of part of the اس کوئی اس پہ عمل کرتا ہے جہاں جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں ہر جگہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ کم ہے کمزور ہے بے طاقت ہے پھر لڑتے مجھے اسرائیل میں پتا ہے کہ یہ پتھر مارے تو بم مارے بار بار بار بار کاسا ہوا وہ پتھر مارتے ہو بم مارتے یا وہ شریر والا سارے کہاں ہے یہ واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں کشیر میں جو عربی بھی ہے اور انگریزی بھی ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ ہم جہاد کریں گے صاحب نے کہا کہ نہیں یا اور نہ کری ایسی دیکھیے جب مدینہ سے آئے تھے جو جو کہتے ہیں بیت افغانیہ تہتر آدمی آئے تھے تو وہاں کے تہتر تھے اور مکہ بھی کافی لوگ ہوتے تھے جو مل کر کے ان کا ہم جہاد کریں گے جو بہت بڑھ گئے لوگ تو اس بار فرمایا کہ یہ جو فنگی لم اوبر بالقتال تم لوگ واپس جاؤ یعنی مدینہ جو آئے تھے یہ جو فیملی تھا وہ بدل سکا تم واپس جاؤ تو مجھے کسال حکم نہیں ہے یہ کہ اس وقت نہیں ہے اس وقت اس میں کامرہ نہیں شامل ہے کہ نہیں شامل